قسمت ہے اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا اللہ کے دین کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ان مجالس کی قدر تو قیامت کے دن پتہ چلے گا لوگ جو ہیں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور سورج کی تپش کی وجہ سے بھیجے جو ہے پگھل پگھل کر ناک سے بہہ رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے اللہ کے دین کی نسبت پر جمع ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے لوگ رش کریں گے تو کہا جائے گا کہ انبیاء یہ انبیاء ہیں نبی ہیں کہ جن کا اتنا احساس ہے فرمایا کہ انبیاء نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے دین کی نسبت پر مختلف خاندان سے مختلف جگہوں سے صرف اللہ کے دین کے لیے دنیا کی کوئی غرض نہیں یہ جمع ہو کر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کو پہچانے اللہ کی قدرت پر پہچانے اور اسی فکر کو لے کر جمع تھے اتنی مبارک مجلس ہے اللہ تبارکرم اس کے قدر دانے کے توفیق عطا فرماؤں اگر کسی کو نیند آ رہی صبح کا وقت ہے تو اس کو محبت سے جگا دے انسان ہے رات کو نیند آئی ہو نہ آئی ہو تھکن ہے تو جو ہے محبت کے ساتھ میں جو ہے اس کو تھوڑا جگہ دے تاکہ دل کی بات سنے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 پر چلنے کی طاقت عطا فرمایا اس محنت کے لیے اللہ نے جمع فرمایا ہمارا جمع ہونے کا مقصد محترم دوست بزرگوں نہ ملک ہے نہ مال ہے نہ دنیا کا کوئی اسباب ہے صرف صرف اس لیے یہ محنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے دین پر چلنے کی ہمیں استعداد و طاقت عطا فرما دے اس لیے کہ ساری انسانیت کا کامیاب کے دار و مدار اللہ نے صرف صرف دین میں رکھا دین زندگی میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو شہری ہو دیہاتی ہو یہ بات طے ہے زندگی میں دین ہے تو ہر منزل میں کامیاب ہے یہ دنیا کی چھوٹی سی جو زندگی اللہ نے دی ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی اس زندگی کے اندر وہ کامیاب ہوگا پھر اس کے بعد جو زندگی برزب کی زندگی قبر میں آدمی کو ہر ایک کو جانا ہی ہے اور قیامت تک کے جو ہے قبر میں رہنا ہے اس قبر کی زندگی کے احوال جو ہیں اللہ نے غیب میں رکھے ہیں جو حق ہے اس میں بھی اللہ قبار قتل کامیابی عطا فرمائیں گے اسی دین ہی کی بنیاد پر عطا فرمائیں گے پھر اس کے بعد جو منزل ہے وہ آخرت کے منزل ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس زندگی کے اندر کامیابی کے لیے محترم دوست بزرگوں اللہ کا دین پورا پورا ہماری زندگی میں آ جائے پورے طریقے سے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں ادھورا دین نہیں کہ مرضی میں آیا تو کیا مرضی میں اور خلاف طبیعت ہے تو اس کو چھوڑ دیا سماج موافق ہے تو کر لیا سماج مخالف ہے تو چھوڑ دیا ماحول اچھا ہے تو جو اس پر عمل کر لیا ماحول خلاف ہے تو ماحول ماحول تابع ہو گئے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جائے اللہ رب فرماتے یا جو فرماتی عام دخلو فصل میں کافا اے ایمان والوں پورے کے پورے ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاؤ ادھورا نہیں محتم دوست بزرگ ہو اب اس دین پر چلنے کے لیے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے آدمی اندر طاقت ہوگی تو جو ہے دین پر چل سکے گا صرف علم سے جو ہے آدمی چل نہیں سکتا معلومات اور ہے اور جو ہے معمولات اور یہ دعوت کی محنت جو ہمارے پاس میں علم ہے جو معلومات وہ کس طریقے سے ہماری زندگی میں معمول بن جائے یہ دین کی محنت کا مقصد ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام و اللہ تعالی پر اسی ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کی محنت کی ایمان کی حقیقت آ جائے ایک ایمان کے بول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 کپڑے کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے سواری کی ضرورت ہے اللہ نے جو یہ ضرورتیں رکھی ہے لیکن مقصد کیا ہے یہ سارا اتنا بڑا نظام جو اللہ نے چلایا ہے ساتو آسمان اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے سات و زمین اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی سورج چاند کو فٹ کیا ستارے بنائے اور یہ سمندر اور یہ درخت پہاڑوں کا نظام یہ سارا نظام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے محترم دو سبز ہو یہ سارے کے سارے مخلوقات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا یہ انسان یہ مخدوم ہے اور سارے چیزیں خادم ہیں اس صورت کو اللہ نے تابع کیا وسخر لکم الشمس والقمر دائبئی وسخر لکم الليل والنہار اللہ نے سورج چاند کو جو تمہارے تابع کیا رات دن کو تمہارے لیے تابع کیا تاکہ تم اس سے جو نفع اٹھاؤ جو کچھ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے بنایا خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ کو فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کے زندگی گزارے وما الجن الجنا ودین صلی اللہ علیہ اللہ کو پہچان کے زندگی گزارے اللہ تبارک مطالعہ نے اس مقصد کو بنانے کے لیے بتانے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا نبی آتے تھے اور اسی بات کسی مقصد کی طرف دعوت دیتے تھے کہ انسان اور دنیا میں کیوں آئے تم تم کو پیدا کیا گیا تم خود نہیں آئے انسان اپنے اختیار سے نہیں آتا نہ اپنے اختیار سے جاتا ہے چاہے سپر پاور کا مالک کیوں نہ ہو اللہ تبارک پتلا نے اس کو پیدا کیا تو دنیا میں اس کا وجود ہوا جب اللہ تبارک پتلا چاہیں گے تو جو ہے دنیا سے جو ہے رخصت ہو جائے گا وہ تو حیات اللہ نے اپنے اپنے کنٹرول میں رکھا کوئی اگر آدمی چاہے کہ میں مروں تو موت بھی اس کے قبضے میں نہیں ہے زندگی اس کے قبضے میں نہ موت اس کے قبضے میں انگلینڈ میں ایک شخص جو ہے زندگی سے تنگ آ کر حالانکہ جو ہے یوروپ کے ملک میں یہ دنیا کے اسباب کی ساری فراوانی ہے راحت کے کتنے اسباب ہیں تعیش کے لیکن سارے ان اسباب کے ہوتے ہوئے جو انسانوں کی زندگیاں تنگ ہے اس لیے کہ راحت اللہ نے اسباب میں نہیں رکھے راحت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا زندگی میں دین ہوگا تو آدمی راحت میں ہوگا چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے اسباب زیادہ ہو چاہے اسباب کم ہو اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو سارے راحت کے اسباب ہوتے ہوئے انسان جو ہے پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے خودکشیاں جو ہو رہی ہے غریب لوگ خودکشی نہیں کرتے دوست بزرگوں یہی جو ملک جو ایڈوانس ملک کہلاتے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے چین نہیں اسباب موجود ہیں اسباب راحت کے ہوتے ہوئے زندگی میں اللہ نے ٹرین کو کھینچ لیا اس لیے کہ مقصد حیات کو انہوں نے بلا دیا اللہ نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور خواہشات کی فکر میں لگ گئے اس لیے محتم دو بزرگوں وہ شخص زندگی سے تنگ آ کر اس نے زہر جو ہے ہاتھ میں لیا پستول ہاتھ میں لی اور کنویں میں اس نے چھلانگ لگائی تین تین سبب اس نے اختیار کیا مرنے کے لیکن مطلب دوست بزرگوں جب اس نے چھلانگ لگائی تو ہاتھ میں سے پستول نکل گئی زہر منہ سے نکل گیا اور آدمی کنویں میں گرنے کے بعد میں بھی جو ہے ویسے ہی زندہ رہا تو حیات کس کے قبضے میں اللہ ہی کے قبضے میں اللہ چاہے زندگی دے اللہ چاہے موت دے دے شخص جو ہے چھٹے منزل سے سے اوپر نیچے گرا مرنے کے لیے تو فرمایا تو جو آدمی چل رہا تھا اس پر گرا تو چلنے والا آدمی مر گیا اور اوپر سے گرنے والا آدمی زندہ رہ گیا اللہ و و ربی اللہ ہم اپنے رب کو پہچانے جس کے قبضے میں زندگی ہے اور جس کے قبضے میں موت ہے اور اسی کے قبضے میں ہماری روزیاں ہیں یہ روزی ہمارے اسباب میں نہیں ہے ہماری دکانوں میں ہماری چیزوں میں نہیں ہے یہ اسباب تو جو ہے خالی برتن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جس قدر ڈالتے ہیں وہی چیز ظاہر ہوتی ہے نفع ڈالتے ہیں نفع ظاہر ہوتا ہے نقصان ڈالتے ہیں نقصان ظاہر ہوتا ہے یہ عزت اللہ تبارک ڈالتے ہیں عزت ظاہر ہوتی ہے اور جو اللہ تبارک ذلیل کرنا چاہے تو آپ میں ذلیل ہو جاتا ہے یہ خالی برتن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو ڈالیں گے وہ چیز جو ہے ظاہر ہوگی سب کچھ اللہ تبارک کے قبضے قدرت میں اس کا یقین ہمارے دلوں کے گہرائی میں اتر جائے کہ رازق صرف اللہ تبارک تعالیٰ ان اسباب سے ہم نہیں پلتے پالنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ ہے ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے الحمد للہ رب العالمی صرف واقعہ میں سب سے پہلی جو آیت ہے تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا رب ہے رب کے معنی سے کوئی روٹی کھلانے والا نہیں رب کے معنی جتنے انسان کی ضروریات ہے ساری ضروریات انسانی کا انتظام کرنے والا اللہ رب العزت یہ ساری ضرورت کا انتظام اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں محکم دو سب رسول اللہ صلی اللہ تبارک نے جو تمہارے ضرورتوں کا انتظام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے فرمایا کچھ اللہ رب العزت کو جو ہے اس کو یاد کیجیے اس کی بڑائی کو بیان کیجیے اللہ بڑے ہیں دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی ہے یہ آسمان چھوٹے ہیں زمینیں چھوٹی ہے پہاڑ چھوٹے ہیں اور دنیا کی طاقتیں جو ظاہر میں بڑی نظر آتی ہے سارے کی ساری طاقتیں چھوٹی اللہ اکبر اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ بڑی اللہ تبارک تعالیٰ دینے کے اعتبار سے بھی بڑے انعامات بھی اللہ کے بڑے اللہ جیسے بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی بڑا اللہ رب العزت کا ایک حکم کا پورا ہو جانا ساتوں و زمین آسمان سے زیادہ قیمتی اللہ تبارک کا ایک حکم کا ٹوٹ جانا سات و زمین آسمان سے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے یہ ہماری دعوت کی محنت کا مقصد ہی ہے دلوں کی گہرائیوں میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اللہ کی بڑائی آ جائے یہ دنیا کا چھوٹا ہونا دنیا کا فنا ہونا اس کا یقین جو ہے مختلف دوست بزرگوں اتنا جو ہے ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات واقع رہنے والی اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے سب کچھ فنا ہونا فن وما ماحد اللہ باق جو کچھ تمہارے پاس میں سب کو ختم ہونا ہے یہ آسمان اور زمین اور سورج اور ستارے دنیا کا سارے نظام اللہ تبارک اس کو توڑ پھوڑ کر ختم کروا دیں ہمارے پاس میں جو ہمارے کارخانے ہیں ہماری فیکٹریاں ہیں ہمارے اسباب ہیں تو کیا یہ باقی رہیں گے یہ سارے سارے کے یہ سب کچھ جو ہے یا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی ورنہ آدمی کے موت پر ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور جب اللہ تبارک قیامت قائم فرمائیں گے اس وقت اللہ رب العزت سارے زمین آسمان کے نظام کو درہم برہم کر دیں گے کلّہ اذا دکت الارض دکن دکا وجا رب قبل ملک صفن صفا محترم دوست بزرگوں اللہ رب العزت کے ذات باقی رہنے والے باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رب الجلال اکرام کے ساتھ صرف واقع کہ دنیا کی ساری مخلوقات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے جس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر انسان زندگی گزارنے والا بن جائے اللہ کے حکم کا تابع بن کے زندگی گزارنے والا بن جائے اللہ کا حکم کا پابند بن کے زندگی گزارنے والا بن جائے مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کا پابند ہو اسلام کے معنی گردن نہاد اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے والا ابراہیم علیہ السلام والسلام سے اللہ نے فرمایا قال قال رب اسلم ابراہیم اسلم کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے ابراہیم علیہ السلام والسلام نے فرمایا رب العالمین سے میں نے حوالے کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا صاحب کے اعتبار سے بھی آزمایا بیوی بچوں کے اعتبار سے بھی کہ جو ہے ساری قوم مخالف ہو گئی جب اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تو نمرود اور نمرود کی طاقت مخالف ہو گئی نمرود کا جو دعویٰ تھا اللہ ربکم العلیٰ کہ میں تمہارا بڑا جو بات جو ہے رب ہوں ابراہیم علیہ السلام والسلام نے کہا میرا رب تو ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں علیہ السلام فرمایا رب ندی و یمیت میرا رب وہ ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے اور انسان کو موت عطا کرتا ہے تو نمرود کو اپنے ملک کا ناز تھا فخر تھا تکبر کمنڈ تھا کہ میرے پاس تو حکومت ہے سلطنت ہے میں جس کو جو چاہوں جیسا چاہوں میں ویسا کر سکتا ہوں جس کو چاہوں زندہ کرو جس کو چاہوں مارو ابراہیم علیہ السلام کے دعوت پر اس نے ایک شخص کو بلایا اس کو چھوڑ دیا اور پھر دوسرے شخص کو بلا کر اس کو قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں نے بھی جو ہے زندہ کیا اور میں نے بھی مارا حالانکہ اس کو جو ہے زندہ کرنا مارنا نہیں کہتے ابراہیم علیہ السلام نے پھر الزامی جواب دیا کہ بیوقوف بادشاہ پوری دنیا کے اللہ نے اس کو اللہ نے بادشاہ بنایا لیکن جو ہے اس نے جو ہے یہ کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر فبو الدی کفر تو بے ایمان جو ہے مبہوت ہو گیا محتم دوست بزرگ ہو مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ رب العزت جو چاہے گا وہی ہوگا اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی اتر جائے کہ اللہ و تعالی مالک الملک ہے بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں میں بادشاہت اللہ ہی کی زمینوں میں بادشاہت اللہ ہی کی ہم اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارا مولا و مالک ہے ہم آزاد ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے ہم خواہشات کے تابع بن کر زندگی نہیں گزاریں گے ہم ہمارے رب کے احکامات کے پابند بن کے زندگی گزاریں ہم اللہ تمہارا فطالہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور ہمارا زندگی کا مقصد ہی ابدیت ہے بندگی ہے اور بندگی اللہ رب العزت کی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے لا لا الہ الا اللہ اللہ وحدہ شریک وہ اللہ رب العزت جو تنے تنہا ہے اکیلا ہے کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سازی نہیں اس کا کوئی ہمسک نہیں اس کا کوئی مثال نہیں مثل لہو ولا نذیر لہو لہو لہو ولا ولا ند شریک اللہ وحدہ لا شریک لہ اسی اللہ رب العزت پر ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ تبارک سے ہونے کا یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے یہ ہمارے دعوت کا مقصد ہے ہمارا دل کا رخ صرف اللہ کی طرف ہو جائے مخلوق سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے سارے مخلوق مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور اللہ تبارک سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ آسمان و زمین آسمان و زمین کی ساری چیزیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے امر سے وجود میں آئی اللہ تبار تعالیٰ کے حکم سے اس کا وجود ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان چیزوں کے بنانے میں کوئی اسکیم کی ضرورت نہیں کوئی پلان گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ کا امر کن کافی ہے انما اللہ رب اللہ جب کسی چیز کا جو ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے بس وہ چیز وجود میں آ جاتی اللہ رب العزت آسمان و زمین کو فرمایا چھ دن میں بن جا اللہ نے چھ دن میں یہ بڑے بڑے آسمان بنائے کتنے بڑے آسمان اور جس کا کوئی ستون نہیں ہاں، ہم کو جو ہے اگر کوئی چیز بنانی ہوتی ہے دس بائی دس کا مکان تو جو ہے اس میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تبارک پتلا نے اتنا بڑا آسمان چونکہ ہم رات دن دیکھتے ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا ہم ان باتوں میں ان چیزوں میں غور کر کے اپنے ہاں، خالق و مالک کو پہچانے کی طرف سات و آسمان کو اللہ نے در بنایا اس میں اللہ تبارک نے سورج چاند کو فٹ کیا اور سارا نظام بنانے کے بعد میں یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے یہ آزاد نہیں ہے دنیا میں انسان کو مینوفیکچر کرتا ہے تو وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے دنیا میں انسان جو ہے پستول بنائی اب پستول کو جو اس پر استعمال کریں گے تو استعمال ہو جائے گا مخلوق ہے محتاج ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے قادر مطلق ہے چیز بننے کے بعد میں اللہ کے حکم کے تابع ہے چکڑی ہوئی ہے نفع نقصان اللہ ہی کے قبضے میں اللہ تبارک مطالعہ نفع چاہیں گے تو نفع ظاہر ہوگا اور نقصان چاہیں گے تو جو نقصان ظاہر ہوگا وہ اللہ رب العزت چاہے تو نفع کی شکل میں نقصان کر کے دکھا دے اور نقصان کی شکل میں اللہ تبارک مطالعہ نفع جو دکھا دے اللہ رب العزت چاہے تو حفاظت کی شکل میں موت دے دے اور جو موت کی شکل میں اللہ تبارک حفاظت فرماتی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک کے حکم کے محتاج ہیں یہ چھری یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اسماعیل علیہ والسلام پر چھری جو چلائی جا رہی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بڑی تیزی کے ساتھ میں جو ہے اس پر چھری جو ہے چلا رہے ہیں لیکن اللہ تبارک کے حکم کے تابع ہیں اللہ تبارک مطالعہ نے حفاظت فرمائی اس کا یقین جو ہے محترم دوست بزرگوں مخلوق سے یقین ہٹ کر خالق اللہ رب العزت کے ذات پر یقین آ گیا یہ دعوت تبلیغ محترم دوست بزرگوں یہ چلنا پھرنا کہنا اور گشت کرنا یہ اعمال دعوت جو ہے یہ سارے اعمال دعوت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو ہے دنیا میں رہتے رہتے ظاہر اسباب میں رہتے رہتے یقین میں جو فساد آ گیا دل کا یقین جو بگڑ گیا اور دل میں اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین نکل کر مخلوق کا تأثر دلوں میں آ گیا کہ مخلوق کا تأثر نکل کر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین اور اللہ کے ذات کا تأثر دلوں کی گہرائی میں اتر گیا یہ زبان کے بول یہ دل کے بول بن جائیں دل کا یقین ہمارا صحیح ہو جائے دل کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے ان اسباب میں اسباب کا انکار نہیں ہے اللہ ہی نے اسباب تو بنائے اللہ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے لیکن محتم دو سو بزرگوں اسباب میں رہتے ہوئے ہمارا یقین جو ہے اللہ تبارک کے ذات سے ہونے کا یقین دلوں کے گہرائی میں اتر گیا آدمی جو ہے دکان کو نہیں چھوڑے گا تبلیغ میں دکان اور کاروبار اور اسباب اور کھیتی باڑی اور جو ہے یہ دنیا کی چیزیں چھوڑنے کی تبلیغ نہیں ہے محترم دوست ہاں۔ بزرگوں اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل کا یقین اتنا مضبوط بن جائے اللہ کے ذات سے ہونے کا ان اسباب میں رہتے ہوئے ان اسباب کا یقین جو ہے دلوں سے نکل جائے آپ میں چار مہینے جائے گا چار مہینے جانے کے بعد میں پھر وہی اسباب میں آئے گا کھیتی کھیتی کرنے والا کرے گا دکان کرنے والا دکان کرے گا اور دنیا کے دوسرے شعبے میں لگنے والا دوسرے اپنے شعبے میں لگے گا گھر کے اسباب جو ہے ہماری دعوت نہیں رحبانیت اسلام میں نہیں لا اسلام میں ملک بنا نہیں ہے لیکن محکم دوست بزرگوں جن اسباب میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند بن کر زندگی گزارنے والے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے اللہ بڑے اللہ کا حکم بڑا ہے میری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں میرے کارخانے چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں میری فیکٹریاں چھوٹی اللہ بڑے ہیں دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی ہے اللہ کے ذات اللہ اکبر اللہ کے ذات بڑے جب اس کا یقین دل میں ہوگا جب مؤذن پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ وقت جو ہے منادی یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں اے تاجروں اے کارخانے والوں اے مزدوروں وہ سارے انسانوں کو خطاب ہے بلند آواز سے جو ہے منادی پکارتا یہ دیکھو جن چیزوں میں تم لگے ہوئے ہو جو ظاہر میں ہیں جو تمہیں نظر آتی ہے یہ دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی ہے اللہ اکبر اللہ کے ساتھ کرو جب اللہ کی بڑائی دل میں ہوگا تو دکان پر بیٹھے گا دکان کو چھوڑ کر فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کے منادی کی طرف جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو چلا جائے اس کہ دل میں اللہ کے بڑائی نہیں دکان کی بڑائی نہیں چیزوں کی بڑائی نہیں ہے اسباب کی بڑائی نہیں یہ دل کا رخ جو ہے مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے یہ اس کی دعوت ہے اللہ کی بڑائی اتنا بولے اتنا سنے تو محکم دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے جبریل اصلاح وسلام اللہ رب العزت نے جو فرشتے بنائے ہیں کتنے بڑے فرشتے کہ سر عرش معلّہ پر ہے پاؤں کہاں تو سرام ہے چھ سو بازو ہے ایک بازو کو کھول دے تو مشرق مغرب کو اٹھا دے لیکن جب فرماتے ہیں میں اللہ کے بڑائی سے جب سوچتا ہوں اس کا تصور کرتا ہوں تو میں چھوٹی سی چڑیا کی طرح ہو جاتا ہوں اللہ اکبر اتنے بڑے فرشتے کہ اللہ حکم العزت کی بڑائی بارے میں جب تصور بھی کرتے ہیں تو فرمایا کہ جو میری یہ حالت ہو جاتی ہے ہماری دکانیں بڑی ہے یا چھوٹی جب جب دل کا بول اللہ بڑے ہیں یہ ہوگا تو دکان کو چھوڑنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا کاروبار کو چھوڑنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا آج مسلمان کہتے ہیں زبان سے اللہ اکبر زبان سے کہتے ہیں اللہ بڑے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے فجر میں مناظب پکارتا ہے زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں تو جاننے کے باوجود جو ہے دکان نہیں چھوٹتی کاروبار نہیں چھوڑتا اسباب نہیں چھوڑتے زبان تو یہ بول رہی ہے لیکن عمل کہہ رہا ہے دکان اکبر عمل کہہ رہا ہے اکبر ہماری کھیتیاں بڑی ہے یہ دنیا کی چیزیں بڑی ہے بزرگوں یہ دعوت کی محنت اسی لیے ہے اللہ تبارک مطالعہ کو ہم پہچانے ہیں اللہ کے قدرت کو پہچانے اللہ کی طاقت کو پہچانے ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں القوت للہ والعظمت للہ والکبریاء للہ یہ اللہ تبارک مطالعہ کی عظمت و بڑائی اور ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کی قلمیں بنا دی جائیں اور سمندر کی سیاہی بنا دی جائے ایک سمندر میں سات سمندر کی سیاہی جائے اور پھر اللہ تبارک کی بڑائی کو لکھے اللہ کتنے بڑے اللہ کی تعریف اللہ کے کمالات اللہ رب العزت کی خوبیاں اور اللہ تبارک کے جو ہے ان تمام تعریف کو ہم لکھے اور اس کے لکھنے والے فرشتے جبرائیل اسرافیل اسرائیل علیہ السلام والسلام یہ سارے کے سارے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف لکھے اور کتنے فرشتے ہیں اللہ کے ابھی ہم بیٹھے ہیں ہم صرف انسان نہیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ میں اللہ کے فرشتے موجود ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین کی مجلس ہوتی ہے تو فوراً فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ساتوں آسمانوں میں اللہ نے فرشتے بنائے ہیں بڑے بڑے آسمان جو اللہ نے بنائے حدیث پاک کا مفہوم ہے چار انگل کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں جو فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پہلا آسمان دوسرا آسمان ہر آسمان آسمان پر آپ کا استقبال ہوتا رہا السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ فرشتے جو آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سات ساتوں آسمانوں پر اتنے فرشتے کثر سے دیکھے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے آسمان چڑچڑاتا ہے جیسے چار پائے میں آدمی زیادہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں جو آواز آتی ہے ایسے جو ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے کہ آسمانوں میں سے جو آواز آتی ہے اتنے فرشتے اللہ نے بنائے بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ تبارک مطلب ایک فرشتہ نازل فرمائے اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک مطالعہ جو اناج پیدا کرے تو اس اناج کو جو ہے جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس جو اناج اس کے پاس میں جائے اور اس کی روزی اس کو مل جائے اور اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی یہ سارا نظام اللہ تبارک پتانے نے فرشتے کے جو ہے کے ذریعے سے اللہ تبارک پتانے نے اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ ہمارے کن کا جو اللہ تبارک پتانے ہمارے کن کا مالک ہے محترم دوستو اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ حق ہے سچ ہے کہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہی کامیابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی کامیابی زندگی کا مقصد دین ہے اور دین میں دو چیزیں ہیں عوامر الہی رسول اللہ کے حکم کا تابع ہو کر زندگی گزارنا ہے خواہشات کے تابع ہو کر نہیں ہم خواہشات کے بندے نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں نفس نہیں ہے عبداللہ ہے اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنے والے بن جائیں یا قوم عبد اللہ مالکم للہ غیر ہر نبی کی دعوت ہوتی تھی اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو خواہشات کے غلام مت بنو دکانوں کے غلام مت بنو اپنے چیزوں کے غلام بن کے زندگی مت گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعتیں بنا بنا کر بیچتے تھے کہ دین کی دعوت ہماری زندگی میں اس کی حقیقت آ جائے اور انسانیت کی زندگی میں جو ہے یہ حقیقت پیدا ہو جائے اس لیے کہ آپ سے آخری نبی ہے خاتم النبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے جو اپنا کام کیا ہے آپ نے کہہ دیا لا نبی کے بعد یہ ولا امت آباد کو میرے بعد کوئی نبی نہیں تمہارے بعد کوئی امت نہیں پھر قیامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاست کی قیامت کی نشانی میں ہے جس طرح بتیستا ون سب کا خبر قریب حیابت اور جو سورج کے جو ہے اللہ تبارک وسلم جو معجزہ آپ کا تھا شک القبر کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہر ایک کے پاس میں جاتے تھے مجموعوں میں جاتے تھے انفرادی طور سے دعوت دیتے تھے بازاروں میں جا کر آپ دعوت دیتے تھے دکاس کے بازار میں آپ جا رہے ہیں گل مجنّہ کے بازار میں اور مینا کے بازار میں جا کر جو ہے اللہ تبارک فطالی کی طرح دعوت دے رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کلمے کو جو ہے پڑھ لو دنیا آخر میں کامیاب ہو جاؤ کہ اللہ تبارک اللہ نے مجھے وہ دین لے کر بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں دنیا آخرت کے شرافت اور کرامت رکھی صرف آخرت بنے گی ایسا نہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک مطلب دنیا بھی بنائیں گے کہ چھوٹی سی دنیا اس کو بھی اللہ چھوٹی سی زندگی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اسی دین کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے اور مرنے کے کے کے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی کی زندگی زندگی زندگی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عطا فرمائیں گے ہم بندے بندے بن بن کر کر نفس نہ اسی بات دعوت دینے لیے صحابہ جماعتیں بن بن کر جاتے ہیں صحابہ کی جماعتیں بادشاہوں کے دربار میں اب بادشاہوں کے دربار میں جا کر دعوت دے رہی جو ہے سپر پاور کے مالک ہے اور پوچھ رہے کیوں آئے ہو ہم آئے نہیں ہم کو بھیجا گیا ہمیں تمہارے ملک کی ضرورت نہیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے تمہاری چیزوں کی سونے چاندی ہیرے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہے ہم کو تو اللہ اللہ رب العزت نے بھیجا اللہ نے بھیجا ہے تاکہ بندوں کو مخلوق کے بندگی سے نکالے مخلوق کے غلامی سے نکالے چیزوں کے غلامی سے نکالے اسباب کے غلامی سے نکالے اور ایک اللہ رب العزت کی غلامی کی طرف ہم دعوت دینے کے لیے آئے اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو اللہ رب العزت کے بندے بن کر زندگی گزارو خواہشات غلام بن کر نہیں روپیے پیسے کے غلام بند کرنے ڈائی صاحب تو دینار و درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روپیے پیسے کا غلام جو ہے برباد ہو جائے کہ جس کا زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے صبح و شام رات دن ہمیشہ ہائی دنیا اور دنیا ہی جو زندگی کا مقصد جنہوں نے بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ برباد ہو جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے ساری دنیا کا جائے سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو جائے تو مخلوق کی غلامی سے نکال کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام سے اختیار کرنا اور ابدیت سب سے بڑی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج میں اپنے پاس میں اللہ رب العزت نے بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری صفات ہیں لیکن اللہ رب العزت نے صفت ابدیت کا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ اثرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جو اپنے بندے کو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی صفات میں بشیر کتنی صفات ہیں لیکن یہ ابدیت کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے بڑا مقام جو ہے ابدیت کا مقام ہے کہ انسان جو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے اور اس کے حکم کا تابع بن کر زندگی گزارے کہ اللہ تبارک کے حکم کے تابع بن کر زندگی گزارنے میں ہی کامیابی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا کہ آپ صلی علیہ وسلم ہیں دیکھنے والے اور دنیا کے سارے انسان نابینا ہے چاہے فضاؤں میں اڑتے ہوں آسمانوں میں اڑتے ہوں چاہے زمین جو ہے سمندر کے تہ میں جو ہوتے لگاتے ہوں لیکن آخرت کے اعتبار سے اندھے ہیں وہ اور اندھے کی کامیابی کیا ہے کہ بنا کے بتلا ہوئے طریقے پر چلے ایک اندھا چل رہا ہے کسی جگہ اس کو جانا ہے اس کے منزل پر پہنچانے کے لیے جو ہے اس کو سہارے کے جو ہے بینا کے سہارے کی ضرورت ہوگی اور بینا اس کو جہاں لے جائے گا اگر اس کے مطابق چلے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا وہ اندھا یوں کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے پیر سے چلتا ہوں میں تو اپنے مرضے سے چلوں گا یا تو جو ہے ڈھمبے سے ٹکرائے گا یا تو گھڑے میں گرے گا اور جو منزل تک نہیں پہنچ سکتا مطلب دوست بزرگوں دنیا کے سارے انسان جو ہے وہ آخرت کے اعتبار کرتے ہیں اللہ نے انسان کو تو بہت کمزور بنایا ہے خلق الانسان ضعیف یہ اپنے جو ہے کامیابی ناکامی کو جو ہے نہیں سمجھ سکتا دیکھنے کے اعتبار سے کمزور سننے کے اعتبار سے کمزور آدمی جو ہے ایک طرف دیکھتا ہے تو تین سمتیں ادھر رہتے اور آگے بھی ایک سمت جو ہے جس کو دیکھتا ہے وہ بھی ایک حد تک دیکھتا ہے سننے کے اعتبار سے جو یہ چند آدمی بولنے لگے تو یہ سب سے بات سن نہیں سکتا سمجھنے کے اعتبار سے انسان کمزور ہے تو مطلب دوست بزرگوں انسان جو راستہ اختیار کرے گا وہ انسان جو ہے وہ کامیابی کر جو کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے کہ وہ ضعیف ہے عقل کے اعتبار سے ضعیف ہے ہمارے عقل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجا رہنما بنا کر بھیجا کی کامیابی صرف صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا اور آخرت کو جو ہے جنت و جہنم کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اللہ تمہارا پتہ کے قریب ہوئے جو معراج میں آپ تشریف لے گئے ایک مقام تک پہنچتے جیبر علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اب یہاں سے آگے بڑھنے کی میری طاقت نہیں اگر یک اگر یک سری موئے برتر پرو فروغ تجلی بسوزت پرو ایک بال کے برابر اگر اس سے میں آگے بڑھوں تو تجلی الہی سے میرے سارے پر چل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الہ عبده ما اوحا ما ما الفؤاد رأى اللہ رب العزت کے قریب ہوئے جیسے کہ کمان قوس کے قریب ہوتی ہے اتنے اللہ تبارک کے قریب ہو کر اللہ تبارک سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا اور جہنم کا جنت کا جو ہے جنت کے جو ہے سارے نظارے باغات وہاں کے جو ہے سارے نعمتیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھی اور جہنم اور جہنم کے عذاب دیکھے کہ جو بندے اللہ کے بندے بن کر اللہ کے حکم کے تابع بن کر زندگی گزاریں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو موت تو آنی ہے پھر موت کے بعد اللہ تبارک و دنیا میں ان کی زندگی ایک تو پاکیزہ بنائیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و ایسی جنت عطا فرمائیں گے تو فرمایا مالا آئندہ ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جو اللہ کے حکم کا پابند بن کر زندگی گزارنے والا محترم دوست بزرگ آج ہماری زندگی میں اللہ کے حکم کی پابندی نہیں نماز کی پابندی جان کے استعمال کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں مال کے استعمال کرنے کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے مال بھی اللہ تبارک مطالعہ کا دیا ہوا ہے اس کے قسمت میں جتنا مال ہے یہ مال جو ہے اس کی جو ہے کمائی نہیں ہے یہ تو قارون ہی یقین ہے موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کے بندوں پر احسان کر یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کر تو قارون کہنے لگا ان نما ہوتی تو اللہ علم عندی یہ تو میں نے اپنے ہوشیاری سے کمایا یہ میری آبڑت ہے کہ میرے ہنر ہے جس کی وجہ سے میں نے سارا کمایا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے انکار کیا مسلم دوست بزرگوں اللہ تبارک بطالہ ایک دم سے کسی کو ہلاک نہیں کرتے کسی قوم کو اللہ ایک دم سے ہلاک نہیں کرتے اس لیے کہ سارے کے سارے انسانیت اللہ کی عیال ہے اللہ کے مخلوق ہے الخلق اللہ مخلوق جو ہے اللہ کے عیال ہے ہر ایک کو اپنے عیال سے تعلق ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں ہاں، نبی بشیر و نذیرہ اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جو ہے تمہاری زندگیاں بہترین بنا دے گا حیات طیبہ تمہیں عطا فرمائے گا اور نذیرہ اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی خواہشات کے بندے بن کر خواہشات والی زندگی گزارو گے من چاہی زندگی گزارو گے رب چاہی زندگی نہیں گزارو گے سماج کے جو ہے غلام بن کر زندگی گزارو گے اور دنیا کی اور نفع نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارو گے تو فرمایا دنیا کے اندر بھی جو ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ زندگی کو تنگ کر دے گا دلوں کا یقین صحیح ہو جائے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں ہمارا دل کا یقین صرف اللہ کرتے ہیں کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے اور دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو مطلب دوست بزرگوں پھر وہ عمل ہمارے جسم سے نکلنے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے مطابق ہوگا تو دنیا میں لگنا بھی ہمارے لیے دین بن جائے گا ایمان والے مسلمانوں کے لیے دین دنیا الگ چیز نہیں ہے یہ دنیا دار یہ دیندار ہے اس کے پاس میں جو ہے دنیا زیادہ ہے اسباب زیادہ ہے تو جو ہے یہ دنیا دار ہے یہ جو ہے مطلب دوست بزرگوں یہ غلط ہے دین اور دنیا کا ہونا اگر جو ہے ہم اللہ کے بندے بن کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے دنیا میں لگنا بھی جو دن بن جائے گا اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جو ہے تاجر سچا تاجر امانت تاجر صدوق الامین امانت کے ساتھ میں کاروبار کرنے والا دیانت داری کے ساتھ میں کاروبار کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف کو دن میں رکھتے ہوئے کاروبار کرنے والا وہ جو ہے تاجر وہ دنیا دار نہیں ہے وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ اس کو جگہ دیں گے صدیقین اور کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس اس کا گا لیے کہ اپنے آپ کو جو ہے دنیا کے تابع نہیں کیا ان کاروبار میں بھی اللہ کے حکم کو جو ہے سامنے رکھا حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اللہ نے اس کو جو کاروبار کرنے کا کیا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقصد دو سو بزرگوں آپ فرماتے تھے کہ سوق المسلی مسلمانوں کے جو ہے بازار یہ مسلمانوں کی عبادت گاؤں نماز جو ہے پڑھنے کی جگہ کی طرح اس طرح کہ مسجد میں اللہ کے حکم کا انسان تابع ہوتا ہے اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے جیسے ان کے بازار میں بھی اللہ تبارک کے احکامات کے مطابق ان تجارتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے کسی کا حق نہیں دبایا جا رہا ہر ایک حقوق کو ادا کرنے والے ہوتے تھے اس لیے دل میں اللہ کا خوف تھا اللہ کا ڈر تھا کہ اگر کسی کا مجھ پر حق رہ گیا تو قیامت کے دن جو ہے مجھے اس کے حق کو ادائی ادائیگی کرنی ہوگی اس لیے آپ نے فرمایا من غش فلے سے ملنا جو دھوکہ ڈرتا ہے ہم میں سے نہیں حیات کرنے والا ہم میں سے نہیں سچا تاجر تجارت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی رجال اللہ صلیحم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ورجال صحابہ کرام کو اللہ ترجمائیں صحابہ دعوت کی محنت سے اللہ کے راستے میں چلنے پھرنے سے اللہ کے کلمے کو لے کر کے ہر ایک پاس کو جا کر دعوت اس کے ذریعے سے ایمان میں وہ قوت طاقت پیدا ہوئی دین کے محنت سے اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کی تھی ان کے کاروبار یہ نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے اور زکات دینے سے نہیں روکتے تھے اس کہ قیامت کا خوف ان کے دل میں تھا تو جس دن قیامت کے دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے ہر وقت جو ہے آخرت کا فکر تھا آخرت کا خوف تھا اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے کس طریقے سے ہم نے کمایا حلال طریقے سے کمایا حرام طریقے سے کمایا بعض دفعہ اللہ تمہارے دنیا میں بترا دیتے ہیں جزا کا دن آخرت کا دن ہے مالکیوں میں دین انسان اچھا عمل کرے گا یا گناہ کا کام کرے گا تو اس کا بدلہ تو اللہ تمہارے پتھر آخرت میں دیں گے بدلا اچھا بدلا بھی اصل آخرت میں ملے گا اور سزائے آخرت میں جو اللہ تبارک دنیا تو اللہ نے اس کو آزمائش کی جگہ بنایا یا ایک دم سے پکڑ نہیں فرماتے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نافرمانے کرتا ہے تو اللہ قادر ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنے کہ نافرمانے کرنے والوں کو جو فوراً سزا دے دے لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے یہ اپنے خواہشات والا زندگی گزارتا بعض دفعہ اللہ دنیا میں دکھا ایک کافلا حج میں جا رہا تھا راستے میں جو ہے ایک ایک شخص کا انتقال ہو گیا مقام میں اسفہان میں مکہ کے راستے کے اندر جو اسفہان جگہ میں اس کا انتقال ہو گیا اب اس کے قبر کھودی گئی اس قبر میں ازہاں نکلا تو دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر میں بھی وہی الطحا آیا پھر تیسری قبر کو دی اس کے اندر بھی وہی الطحا تو پریشان ہو گئے حضرت عبداللہ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ گئے اور کہا ہم حج میں جا رہے تھے ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا اس کے لیے ہم نے قبر کھودی تو جو ہے الطحا جو ہے قبر میں نکل رہا دوسری اور تیسری خبر کو عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسی کو میں جو ہے دفن کر دو دنیا کی ساری زمین بھی تم کھو دو گے تو اس کو جو ہے چھوڑنے والا نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ کے نافرمانی کرتا تھا وہ گناہوں میں جو مبتلا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب میں اس کو گرفتار کیا بعض دفعہ جو ہے آدمی سے جو گناہ ہوتا ہے اور اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تو غفور الرحیم ہے انسان ہے بشر ہے اس سے گناہ ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہے اور توبہ کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ یحب گناہ کر کے توبہ کرنے والا معافی مانگنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے سے بڑی محبت رکھتے ہیں وہ حب المتحرین اور جو, جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں پاکی کا جو ہے پورا فکر رکھتے ہیں استنجا کرنے کے بعد میں فرمایا کہ قطرے نہ گرے اس کا لحاظ رکھنا اپنے کپڑے کو پاک رکھنا ایسے کی پاکی ہے ایسے جو ظاہر کی پاکی کا جو اہتمام جتنا ہم کریں گے اسی اعتبار سے ہماری عبادتیں مقبول ہوگی ورنہ آدمی جو ایسے لباس پہنتا ہے تو اسے پاکی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے بیٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے پیشاب کرنا ہی مشکل ہوتا ہے پھر تہارت کیسے حاصل ہوگی تو پھر اس کی عبادت کیسے صحیح ہوگی بس یہ آپ کا پتہ کیا تو میں باقی آدھا ایمان ہے کہ تہارت کس طرح کیسے حاصل ہوگی آپ سمجھو قبر پر سے جو گزرے تھے ان کو جو عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا کہ ان کو عذاب خبر ہو رہا ہے آپ تو بنا ہے دیکھنے والے ہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے یہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے اور ایک کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ایک دوسرے کو جو ہے اپنے آپ سے اپنے سے بڑے سمجھنا آدمی غیبت کب کرتا ہے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو اپنے اپنے سے جو چھوٹا سمجھتا ہے تو آدمی دوسرے کی غیبت میں لگ جاتا ہے اور دوسرے کے عیوب تلاش کرتا ہے حالانکہ جو ہے عیوب ہمیں اپنی دیکھنے چاہیے کہ مجھ میں کتنے آئے ہوئے میرے ایمان کی کیا حالت ہے میرے نواز کی کیا حالت ہے میرا حالات کیسے ہیں میری زندگی میں اللہ تبارک مطلب کے حکامات کی پابندی کیسے ہیں آدمی جو ہے اپنے اپنے بارے میں غور کریں اپنے عیوب کو دیکھیں اور دوسرے کے جو ہے کہ محاسن کو دیکھے دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے جب آدمی دوسروں کی عیوب کو جب دیکھتا ہے تو پھر اس کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو فرمایا غیبت کرنے والے کو اللہ تبارک بتالا اس کے قبر میں جو اس کو عذاب ہو رہا تھا غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت اشد من زنا فرمایا زنا سے زیادہ سخت ہے جو ہے زنا کرنے والا تو اپنے آپ کو گنگار سمجھتا ہے لیکن غیبت کرنے والا غیبت کر کے جو ہے اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا یہ گناہ کبیرہ ہے تجسس ایک دوسرے کے عیوب کو دیکھنا ایک دوسرے کو جو ہے اپنے اپنے سے اچھا سمجھنا یہ تکبر کی نشانی اور کبر اللہ تبار پتالا قبر کبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا کہ جہنم میں جو ہے جب ڈال کر اور اس کے دل کے اندر جو ہے تکبر رائے کے دانے کے برابر بھی جو بڑائی ہے بڑائی تو صرف اللہ ہی کی جو ہے شان ہے الکبریا اللہ بلازمت اللہ الکی والعظمت بلازمت بڑائی اللہ تبارک تعالیٰ کی چادر ہے عظمت اللہ تبارک تعالیٰ کا اظہار ہے اور جو بڑائی کرتا ہے تکبر کرتا ہے اللہ کی چادر کو پھاڑتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کرے گا اس کا کیا حال کیا اثر ہوگا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوٹا سمجھنا کسی کو جو ہے گناہ کو دیکھ لیا اب اس کی برائی ہمارے دل میں ہے محترم دوستو بزرگوں ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کر لی ہو اور ہم جو ہے اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کو تانا دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دوسری برائی کو جو ظاہر کرتا ہے اور دوسروں کے عیب کو جو ہے تلاش کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے سامنے اس اس کو بیان کرتا ہے اور نے نے جو توبہ توبہ کر کر کر لی والے کے لی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عیب کو بیان کرنے والے کو جب تک کہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا اس کی موت نہیں آتی اس کو اس گناہ کے اندر اس کو جو ہے مبتلا ہوتا ہے پھر اس کی موت آتی اس لیے مطلب لوگ سمجھو اپنے آپ میں توازو پیدا کرنا توازو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متوازے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ زمین کے ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں بیت اللہ فتح ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قربانی دینے کے بعد مسلسل مکی زندگی کے اندر قربانی دی گئی دعوت کی محنت ہوئی ایمان سے جو ہے دعوت دی دین کی دعوت دی صحابہ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو ان پر حالات آتے تھے اللہ کی بڑائی کو ہم بول رہے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا جو ہے تمہاری دل کی بات یہ بات ہے یا صرف زبان کی بات ہے احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون یا انسان گمان کر رکھا ہے کہ کہاں ہم ایمان لائے انہیں آزمائے نہیں جائے گا یہ آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ کون اپنے ایمان میں پکا ہے اور کون اپنے ایمان میں کچا ہے یہ حالات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاعات ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ان حالات سے متاثر ہو کر کون اپنے ایمان میں کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے یہ اللہ رب العزت کی مدد سے ساتھ میں شامل حال ہو جاتی ہے آٹھ سال تک مسلسل جو دعوت دیتے رہے اور قربانی کے ساتھ میں دعوت دیتے رہے صرف دعوت نہیں دعوت کے ساتھ قربانی ہے قربانی کے ساتھ میں صحابہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھوک کی حالت میں پیاس کی حالت میں کھانا نہیں ہے اللہ کا دین کا تقاضا آیا تو اللہ کے راستے میں اسی بھوک کی حالت میں چلے ایک کھجور ہے وہ تقسیم کر ہو رہی ہے ایک کھجور کھا رہے ہیں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ کھجور سے کیسے کام چلتا ہوگا فرمایا اس کے قدر اس وقت ہوئی جب وہ کھجور بھی نہ رہے بدلیاں چوس چوس کر اللہ کا دین کا کام کیا اللہ کے راستے میں نکلے اگر جو جوتے نہیں تو پیدل نکلے پتھریلی زمین ہے اور پاؤں میں جو ہے خون بہ رہا ہے چتڑے باندھ باندھ کر اللہ کے راستے میں نکلے اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرفا چتڑے والا غزوہ اور ہمارے پاس ان کے پاس میں کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے اونٹ کی ہوجری کو نچوڑ نچوڑ کر گلے کو حلق کو تر کر کے اللہ کا دن کا کام کیا یہ دعوت جو ہے پوری دنیا میں دین اللہ کو پھیلایا ہے یہ دعوت کے محنت کے ذریعے سے اخلاق کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق تھے بیت اللہ فتح ہوا جو ابتدا میں تو یہ حالت تھی کمزور ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے میں سات و زمین آسمان کو بنایا وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں عثمان بن طلحہ نے روک دیا کہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے آپ رک گئے آپ نے فرمایا عثمان سن لو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا بیت اللہ میں داخل ہونے دوں گا عثمان کہنے لگے تو اس وقت جو ہے قریش کے لیے بڑی ذلت کا دن ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بڑی عزت کا دن ہوگا اور پھر جو ہے دعوت کی محنت ہوتی رہی صحابہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ وقتی زندگی کے اندر جو ہے ستائے گئے سارے قربانیاں جو برداشت ہوئی اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مقبول کو چھوڑنے کی ضرورت ہوئی بیت اللہ کو چھوڑ دیا مکت المکرمہ کو چھوڑ دیا بیت اللہ سے بڑھ کر دن کی جو ہے زمین کون سی ہو سکتی لیکن فرمایا دین کی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں مدینہ طیبہ کی کی طرف ہجرت اس وقت جو ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا کرام تم اللہ تعالی جمعین اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو جو ہے چھوڑنے کا موقع آیا تو بیوی بچوں کو چھوڑا اور جو ہے مکت مکرمہ کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے بچانے کے لیے فرمایا کہ جو ہے ساتھ میں کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہے غلام بھی ہے زمین جائیداد بھی ہے لیکن اللہ ایمان کو بچانا فرض ہے اب اللہ کے راستے میں جو ہے جا رہے ہیں مدینہ طیہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں اب رکاوٹ ڈالنے والے نے رکاوٹ ڈالی کہ سہیب تم تجھے روم کے رہنے والے ہمارے ملک میں آ کے تم نے سارا کمایا ہے یہ زمین جائیداد اور غلام یہ ساری دکان یہ چیزیں جو ہے تم نے ہمارے یہاں سے کمائی تو یہ تم جا نہیں سکتے تو فرمایا کہ ساری چیزیں تم لے لو زمین جو ہے اور جو ہے ساری چیزیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے ساری کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربی البے ابا یحییٰ ربی البے ابا یحییٰ ابو یحییٰ تم نے بڑے نفع کی تجارت جن کی کنیت ہے ابو یحییٰ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی کارگزاری نہیں سنائی دیکھتے ہی فوراً آپ نے کہہ دیا ربی البے ابا یحییٰ اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَمِنِ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ جو اللہ کی مرضی اللہ کے رضا کے خاطر یہ ساری چیزوں کو قربان کر دیں یہ بڑی نفے والی دی جا رہی ہے اللہ تبارک کے راستے میں نکلنا محتم دوست بزرگوں یہ اللہ تبارک کا دین کتنی ہم دعوت میں اپنا زندگی کا مقصد بنائیں گے اور قربانی کے ساتھ ہم دعوت دیں ہم چاہتے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آئے اور دین پھیلے تاکہ ساری انسانیت جو ہے دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے ہماری نیت اپنی ذات اپنا گھرانہ اپنا اور اور اپنا ملک اور جو ہے پوری دنیا کی انسانیت قیامت تک کے انسان سارے کے سارے دنیا اور آخرت میں کامیاب کس طرح ہو جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ عالمین ہے پوری انسانیت کے لیے جو نبی بنا کر اللہ تبارک مطالعہ نے بھیجا ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جو تم اللہ کے نافرمانی کر کے جو ہے جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر زکات اللہ نے مال دیا ہے تو جو ہے اس کو ادا نہ کر کے اور اپنے خواہشات کی اتباع کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر جو ہے تم جہنم کی طرف جو ہے جا رہے ہو اور تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جنت کی طرف نہیں جا رہا ہوں یہ ہے دعوت کی محنت اس محنت کے ذریعے سے جو ہے انسانیت کا رخ جو اللہ کی طرف ہو جائے اللہ تبارک مطالعہ کے دین کی طرف ہو جائے تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور یہ ساری انسانیت کے ہمیشہ ہمیشہ مرنے کے بعد کی زندگی میں وہ انسان کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں اللہ تبارک مطالعہ برکتیں دیں گے یہ نہیں کہ صرف آخرت بنے گی صاحب کرام وہ اللہ ترجمے میں قربانیاں دی مالدار تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ماض صحابہ کو اللہ نے مال دیا تھا اور اتنا مال دیا تھا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ان کا لشکر ایک دفعہ ان کا جو ہے یہ قافلہ قافلہ تجارت کا مدینہ منورہ میں آیا اور سارے راستے جو بلوک بلاک ہو گئے کسی نے جا کر آشا رضی اللہ پر فرمایا کہ عبد الرحمان کا تجارت کا قافلہ آیا ہے اور جو ہے سارے یہ راستے جو ہے بند ہو گئے فرمایا جاؤ عبد الرحمان سے کہو کہ اللہ کے بندوق کو خرچ کریں عبد الرحمان عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو جتنا مال آیا تھا مصر سے جو تجارت کا قافلہ آیا تھا سارا کا سارا جو ہے سب کا کر دیا اللہ کے راستے میں صرف جو ہے نفع نہیں دنیا تھی ان کے پاس میں لیکن محکم دوست بزرگ دل میں آخرت تھی دل میں اللہ تبار تعالیٰ کی عظمت تھی اللہ کی بڑائی تھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے جو ہے اللہ تبار تعالیٰ نے جو دنیا دی تھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے تھے اتنا سب مال ہونے کے باوجود بھی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے آپ صلی ہر آپ صلی وسلم کے ہر ہر وقت میں جو آپ کے ساتھ جماعت میں رہتے تھے ہر جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رضی اللہ شریک رہتے تھے تو ان کی دنیا کی محنت کے لیے رکاوٹ نہیں بنی مال تھا تو جو ہے اللہ کے دین کے لیے تھا اللہ کے دین کے لیے مال کو خرچ کرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کو خرچ کرنے والے تھے یتیم اوپر غریب اوپر مسکن اوپر محتاج اوپر ضرورت مندوں پر اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ ارحم ارحم و منفی کو منفی تم تم زمین والوں پر پر رحم رحم کرو آسمان والا جو ہے کرے گا ہم اللہ کے کی خیر خبر لیں گے اللہ تبارک ہماری دنیا آخرت میں جو جو اس کی خیر اور ہے برکت اللہ تبارک عطا فرمائیں گے رسول اللہ اللہ صلی تبار قطرہ قیامت کے دن اللہ تبارک قطرہ کسی غریب کو بلائیں گے ایک مالدار کو بلائیں گے اور فرمائیں گے میں بیمار تھا میری عیادت نہیں کی اور میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں کھلایا تو کہے گا پروزگار آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں آپ کیسے بھوکے پیاسے ہو سکتے ہیں آپ تو رب العالمی آپ اللہ رب اللہ فرمائیں گے کہ میں میرا کھلا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا میرا کھلا بندہ پیاسا تھا اگر تو اس کو پانی پلاتا تو تو مجھے اسے پاتا میں بیمار تھا میرا کھلا بندہ بیمار تھا اگر تو بھی اس کی عیادت کرتا تو جو مجھے وہاں پاتا میری رحمت کو تو وہاں پاتا اللہ کے بندو کی خیر و خبر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا تو بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح جاتا ہے عیادت کے لیے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جائے نفرت کرتے اور شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک جو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے جو ہے دعائیں مفرت ہوتی ہیں اس لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت کی محنت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا پورا دین آ جائے ہماری جان کا استعمال صحیح ہو جائے ہمارا مال کا استعمال صحیح ہو جائے یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے بے شک مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے بے شک آج ہم دھوکے میں ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے ہم نے کمایا ہے یہ جان ہماری ہماری مرضی کے مطابق اس استعمال کریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے جانوں کو مالوں کو ہم نے جنت کی عوض میں خرید لیا ہے ان اللہ ترا ان المؤمنین انفسهم واموالهم عند لهم الجنہ جنت کی عوض میں اللہ نے ہماری مال ہمارا سودا اللہ نے کر لیا ہے اب ہم ہماری مرضی سے جو ہے جان مال کو استعمال نہیں کریں گے اپنے خواہشات مطابق اس کو استعمال نہیں کریں گے ہمارا زندگی کا مقصد یہ مقصد دوستو بزرگوں یہ اللہ تبارک وطر کا دین انسانیت میں زندہ ہو جائے یہ اللہ کلمۃ اللہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اللہ کلمۃ اللہ کلمۃ وکلمۃ اللہ الحلیا وکلمۃ القفر یا سفلا اور بیمانوں کا کلمہ جو ہے نگو ہو جائے اور زیر ہو جائے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اسی محنت پر کھڑا فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو جو ہے اس کا ذمہ دار بنایا ہم جیسے اپنے کاروبار کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں میرے بچوں کو اپنے ذمہ دار سمجھتے ہیں اپنی دنیا کی چیزوں کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں تو کیا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کے اعتبار سے آپ کے دین کے کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہمارے ہمارے ذمے آپ والی فکر نہیں ہے آپ والی محنت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے کڑتے تھے رات رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتے تھے آپ کے شیر مبارک سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا پکنے کے وقت جو پانی کا ابال میں جو آواز آتی ہے ایسے آپ کے سینے مبارک سے جو ہے اس امت کے غم میں جو ہے وہ رونے کی آواز آتی تھی آج یہ امت کے کیا حال ہے مطلب دوست بزرگ اللہ کے دین کے محنت کی وجہ سے اللہ کے احسان ہے کہ اللہ کے بندے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جو جہالت میں ہیں اور جو ہے اس دنیا داری کے اندر ایسے مشغول ہیں کہ اللہ کو بھی بھول گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے اور ایمان کے کلبے کو وہ بھول گئے یہ جماعت ابھی زون میں چلتی ہے ابھی زون کی کارگزاری ہو رہی ہے ایسے ایسے دیہاتوں میں جو اپنے آپ کو جو ہے ایمان والا کہتے ہیں لیکن ایمان کا کلبہ بھی معلوم نہیں یہ کارگزاری جو ابھی جو ہے ساری سنائی جا رہی ہے ہر جگہ الحمدللہ اجتماع جو ہے گجرات کے چل رہے ہیں اس میں زونوں کی جو کارگزاری ہوتی ہے جب دعوت کی محنت چھوٹی ایمان والے کی زندگی کے اندر سے کلمہ بھی نکل گیا جب دعوت کی محنت ہوگی الحمدللہ کہ جہاں بے دینی کی فضا تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں دین کی فضا قائم فرما دی وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دینی مدارس قائم فرما دیے دینی مکاتب اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم فرما دیے اور جو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے دین کی محنت کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے تیاری کی یہ اللہ نے ابھی موقع دیا ہے زندگی ہماری بہت ہی مختصر زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی مختصر ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ اخبار کو ذرا پوچھیں گے تب آزاد اتنی مدت تم جو ہے رہ کے آئے ابھی تو ہمارے سامنے ساٹھ ستر سال کی زندگی بڑی لمبی چوڑی زندگی ہمیں جو نظر آتی ہے لیکن محترم دوست بزرگوں یہ آخرت کے مقابلے میں جو ہے یوم او او باد باد یوم یوم ربیسنا یوم قیامت کے دن کہے گئے اللہ ایک دن ایک دن کا کچھ حصہ اور بازو کے بارے میں فرمایا اشی یتن اور دخا یا ایک صبح اور شام کی زندگی اتنی جو مختصر زندگی اللہ نے دی ہے موقع اللہ نے ابھی دیا ہے یہ دنیا یہ تو دھوکے کی جگہ ہے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دھوکہ جو ہے موت پر کھل جائے گا اور انسان جو ہے اس وقت خود کا آنسو شروع ہوئے گا اور کہے گا رب رجعون رب رجعون لعلی اعمل صالحا فیما کلا میں اچھے عمل کر کے آؤں گا پروردگار اب دوبارہ دنیا میں بھیج دے کہا جائے گا کلا موقع ہاتھ سے نکل گیا ابھی اللہ نے موقع دیا ہے چانس ہے اب کب موت آ جائے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں موت کا کسی کو علم نہیں ہے اس سے پہلے پہلے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے اپنے دھوکے سے نکلے ایک تو موت کے وقت دھوکہ کھلتا ہے اور ایک چار مہینے جب اللہ کے راستے میں ہم جاتے ہیں اور مجاہدہ برداشت کرتے ہیں وہ مجاہدہ نہیں جو ہمارے اگلوں نے مجاہدے برداشت کی ابھی تو جو ہے جانا ہے اور جانے سے پہلے تو جو ہے ہماری ٹکٹ واپسی کی بک ہو جاتی ہے نا کہتے کہ بھائی جو ہے چار مہینے پہلے ٹکٹ بک ہو جاتی ہے تو واپسی کی ٹکٹ بک کر لو ہمارے اگلوں نے جو مجاہدے برداشت کیے اور دین کے لیے جو قربانیاں دی اور اللہ نے دین کو چمکایا پھیلایا ہم تھوڑی وہ قربانی دیں گے تو اللہ تمہارے تعالیٰ یہ تھوڑی سی قربانی اور اللہ رب العزت ہمیں بہت کچھ فرمائیں گے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سے قوم آئے گی اور وہ جو عمل کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچاس کے برابر میں اجر دے گا ہم ایک عمل کریں گے صحابہ کے پچاس صحابہ کے عمل کے برابر اللہ تبارک کا ثواب دے گا اور آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان رہا ہے توبہ لمن آمن بھی ورآنی جو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے جو بشارت ہے خوشخبری ہے اور فرمایا کوبا الدی آمن رہی توبا تم تم متوبا سات دفعہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ پر ایمان لائے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت یہ ہمارے ذمے ہے ہم آپ والی محنت کو لے کر اللہ کے راستے میں جان و مال کے قربانی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی وہ برکتیں دے گا جو صحابہ کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی شروع میں تو جو قربانیاں دی دعوت و قربانی کے ساتھ میں مجاہدے سارے برداشت کیے پھر اللہ نے ایسا جو ہے مال میں فراوانی عطا فرمائی تو مدینہ منورہ میں کوئی زکات لینے والا نہیں اور جو گھروں میں سونے کے ڈھیر ایسا لگتے تھے جیسے کہ ہمارے گھروں میں اناج کے ڈھیر لگتے ہیں اللہ نے جو مال اتنا عطا فرمایا دنیا اللہ پترا نے قدموں میں ڈال پھر بھی جو اتنا مال آنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ رو رہے ہیں سہن میں مسجد نبی میں سونا جو ہے اس پر سورج کی کرنیں گری اور سونا چمکا صحابہ خوش ہو گئے اللہ نے جو اس دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈال دی پہلے تو وہ حالت تھی کھانے کے لیے فاقے کی حالت میں زندگی گزارتے تھے اللہ تبارک نے اس دعوت کے دین دنیا کی کٹان کے کپڑے سے صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ فاقے کی بھوک کی وجہ سے جو ہے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا اور لوگ جو ہے مرغی کی بیماری سمجھ کر جو گردن دباتے تھے اس کا علاج سمجھا جاتا تھا اور آج کتان کے کپڑے سے جو ہے ناک صاف کرتا اور وہ جس عورت کے غلام تھے ابو حرا اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کو جو ہے باندھے بنا دیا اور ان کے بستر کو بچھانے والے ہو گئے ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قدموں میں ڈال دی ہم کیا چاہتے ہیں کہ پہلے ساری دنیا ہمارے پاس میں آ جائے پہلے ہمارے کام بن جائیں ہم اللہ کی مدد کو دیکھ لیں اور پھر ہم اللہ کا دین کا جی۔ کام کریں اللہ کی سنت چار مہینے اور ہمارے جو ہے ہمارے دل پر چلنے کے اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کو غنی اللہ تم محتاج ہو ہم اللہ کے دن کے محتاج ہیں تاکہ اللہ تبارک کے راستے میں نکل کے دین کے لیے قربانی دیں اور جو اپنے جان مال کو لگائیں ہماری زندگی میں ایمان کے حقیقت آ جائے دین کے حقیقت آ جائے اعمال کے حد تک آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوفی اللہ دین ہماری زندگی میں اور پوری انسانیت کی زندگی میں آ جائیں ہم اپنے زندگی کا ترتیب بنائیں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کی زندگی اللہ نے تبدیل کر دی میری زندگی میں جو ہے ایمان نہیں تھا اللہ نے ایمان دے دیا نمازیں نہیں تھی پانچ وقت نماز نمازوں کی وجہ سے آج چار مہینے کے جو ماحول میں رہتا ہے اللہ تبارک اس کی زندگی میں کو زندہ ایک شخص نے کارگزاری سنائی تو میں جب تک جماعت میں نہیں نکلا تھا میری نماز میں نماز قضا ہو جاتی تھی لیکن اللہ کے راستے نکلنے کے بعد آخرت کا فکر آیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے کی آماد صحیح نکلیں گے اور جس کی نماز میں ہے اس کے خطرے میں اور تو میں نے نماز کے قضا شروع کی پچیس سال کے میں نے قضا عمری ادا کی یہ اللہ کے راستے میں دھوکہ بولا اب نماز جو ہیں اس کو قضا کر رہے ہیں آئندہ نماز قضا نہ ہو اس کا فکر پیدا ہو گیا اور ایک شخص نے جو ہمارے ابراہیم صاحب نے جو یہ بیان کیا تھا ایک بہت بڑا بلڈر تھا زندگیاں جو ہے آوارا تھی خواہشات کے اعتبار سے زندگی گزارنے والا تھا اپنے مال کی زکات بھی نہیں دیتا تھا یہ چار مہینے اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر وہی اللہ تمہار فتح کی بڑائی آخرت کے تذکرے رسول اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے یہ چار مہینے نکل کر اس ماحول میں رہ کر اللہ تمہار فتح نے وہ آخرت کے فکر پیدا کیا کہ اپنے جو ہے مال کا اس نے حساب لگایا اور اٹھارہ سال کی اس نے زکات اس نے نکالی لاکھوں روپئے کی زکات یہ آخرت کا فکر پیدا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کی اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا جو ہے لاکھوں انسانوں کی زندگی میں اللہ نے تبدیل تبدیلی پیدا فرما دی یہ تبلیغ صرف تقریر کے لیے نہیں ہے یہ تبلیغ کی محنت جو ہے وہ تبدیل کے لیے کہ ہماری فکریں بدلے ہمارا ذوق و شوق بدلے اور ہماری جو ہے محنتیں بدلیں پہلے ہم نے زندگی کے مقصد کو اپنا محنت کا مقصد زندگی کا مقصد بنایا تھا دنیا کمانا یہ ہمارا زندگی کا مقصد تھا اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ ہمارا زندگی کا مقصد یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہیں یہ تو ضروریات ہے ضروریات کے اعتبار سے ہمیں لگنا ہے انسان کو جو ہے استنجا جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جانا ہی جانا ہے لیکن وقت ضرورت اس کو جو ہے استعمال جو ہے ہمارا ضرورت پوری کر کے وہ آ جائے گا ایسے ہی دنیا ہے جس میں جو ہمیں جانا ہے بقدر جو ضرورت اس میں اس میں لگنا ہے واقع زندگی کا مقصد ہمارا اعلائے کلیمۃ اللہ ہے اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی وجہ سے یہ سارے انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور جو ایسی جنت اللہ تبارک عطا فرمائے پھر اس جنت میں جانے کے بعد میں کبھی بھی نکلنا نہیں یا دنیا میں چاہے سونے کا بنگلہ بنا دیا جائے آپ میں سونے کے نل ہو اور سارا جو ہے لیکن ایک وقت موت آئے گی تو اسے اس کے جو ہے اس کو اس سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل ہونے کے بعد میں فرمایا ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان نلکم انتحیو فلا تموتو ابدا اے جنتیو تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی ان باغات سے کبھی نہیں نکلنا اگر اگر ہمارے پاس میں یہاں دنیا کے اندر فارم ہے اور جو ہے بڑے بڑے اور باغات ہیں لیکن موت آئے گی جو ہے اسے اس کو چھوڑنا ہوگا لیکن جنت میں تو ہمیشہ نے فرمایا کبھی بھی موت نہیں آئے گی موت کو بھی اللہ تبارک طرح موت دے دیں گے مہنڈی کی شکل میں جو اس کو اللہ تبارک طرح موت دے دیں گے اور فرمایا فرشتہ اعلان کرے گا ان نلکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا کہ جنتیوں تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تو آدمی جوان ہوتا ہے جب جوان ہوتا ہے تو ڈنگے مارتا ہے لیکن چند سال کے بعد میں جی، جی۔ پھر بوڑھا پا جاتا ہے پھر وہی کمرے جھک جاتی ہے گھٹنے میں تکلیف ہو جاتی ہے پھر آدمی کے لیے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے جنت میں ایسا نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ آدمی جو ہے جوان ہی رہے گا ان و منتظب فلاح و ابدا اور جو ہے جنت میں کبھی بھی جو ہے غم نہیں ہوگا یہاں تو کبھی راحت ہے کبھی تکلیف ہے کبھی آدمی ٹینشن میں ہے اور کبھی جو ہے اچھی حالت میں ہے اور جنت میں آدمی ہمیشہ خوش آئے کے رہے گا ان دن تنا بلا تبا تو ابدا ہاں، تم ہمیشہ ہمیشہ خوش آئے سے رہو گے کبھی بھی تمہیں غم لائق نہیں ہوگا کہ جنت میں ہم دوست بزرگوں ایسی جنت اللہ تبار فتنا بنائی ہے بھائی ایسی جنت چاہیے بھائی بھائی کس کو چاہیے ایسی جنت سب کو چاہیے ہاں، یہ دنیا تڑی ہوئی دنیا ہے اس کی حقیقت تو موت پر کھل جائے گی اب اس دنیا کو قربان کریں گے تو اللہ جنت فرمائیں گے حفت النار بالشہوات جنت کو اللہ نے طبیعت کے خلاف کی چیزوں پر ڈھانکا ہے اللہ کے راستے میں نکلنا طبیعت کے خلاف ہے گھر کے راحت آرام نہیں چھوٹ رہے گھر کے اچھے کھانے نہیں چھوٹ رہے گھر کے راحت آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے چار مہینے جائیں گے تو یہ مظاہرہ کرنا پڑے گا ایک محترم دوست بزرگوں جنت کو اللہ نے اسی میں جو ہے چھپا رکھا جنت بل بالمکان ہے اور ہم جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے تکلیف اٹھانی نہ پڑے ہمیں جنت مل جائے یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اس لیے ہمت کر کے بولو چار چار مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے پہل کرو پہل کرنے والوں کو سواب اللہ تبارک فرمائے دوڑو اللہ کی طرف اللہ اور آج ہماری دوڑ جو ہے دنیا کی طرف ہے اور دوڑو ایسے جنگل کی طرف کرو بہل کرنے والوں کو اللہ تمہارے فرمائیں فرماؤ اللہ قبول فرماؤ جان عزت آبر میں اللہ برکت سے فرماؤ کہاں کے رات کو لکھائے تھے ماشاء اللہ بیٹھو رات کو لکھائے تھے تو خیر انہوں نے تو لکھا دیے جنہوں نے نہیں لکھا ہے صرف اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے وہ کہے کہ بھائی اب ہم اللہ کے راستے میں ہم آئے ہیں ہم نے آخرت کو سنا جنت کو سنا اور آخرت کی باتوں کو سنا اب ہم غفلت میں تھے ہم غفلت سے نکل کر اللہ کے راستے میں جا کر ہم آخرت کی فکر کریں وہ بولے کوئی مشکل نہیں ہے ہمت مردہ مدد خدا آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ تمہار پتہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں سر ہمت کریں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اللہ خود فرما اللہ آسان فرما ماشاء اللہ اور بھی فرمائے بھائی آدمی عقل مند اس کو سمجھتا ہے کہ جس کے پاس میں دنیا زیادہ آ جائے مال زیادہ ہو اور دنیا کے اسباب زیادہ ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ سے فرماتے عقل مند قوم ہے الکئی سمندان ہے نفسا وابل الما بادل ماؤ ہوشیار عقل مند وہ ہے جی، جی، جو اپنے جی، نفس کا حساب جو محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کا ہر وقت فکر کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کا فکر اللہ کے راستے میں نکلنے جائے گا بولے ہمت کرے بھائی چار چار مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار یہی چیز جو ہے مختلف دوست بزرگوں انسان کو مشکل نظر آ رہی اس اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ جو انعام دیں گے تو فرمایا قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے کوئی تمنا نہیں کرے گا لیکن جنت میں اللہ کا دین پر اللہ کے جان کو قربان کرنے والا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جس نے اپنی جان کو اللہ کے نام پر لگا دیا اور اس پر جو اللہ انعام دیں گے اس کو اللہ تبارک مطلع کی نعمتوں سے نوازیں گے تو کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دو بارہ تیرے نام پر جان کو قربان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ جو اللہ کے نام پر جو قربان ہونے والا یہ تمنا کرے گا سات دفعہ فرمایا ہاں، میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں زندہ کیا جاؤں اللہ کے نام پر پھر قربان ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں تاکہ جو اللہ کی نعمتیں جو دوست مختلف ایسی نعمتیں اللہ نے بنائی وہ ایسی نعمت کے لیے ہمیں قربانی دینی ہو سارے حضرات تیار ہیں بھائی جلدی سے جلدی اللہ کے راستے میں نکلیں دنیا کے دھوکے سے نکلیں موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کا رخ بدلیں آدمی سمجھتا ہے کہ جو پانچ وقت کے نمازی ہوں زکات بھی دیتا ہوں لیکن مطلب دوست بزرگوں دل کا رخ کس طرف ہے روپ اللہ کی طرف کرنے کے لیے یہ اللہ کے دین کی دعوت اور محنت ہے یہ دین کی ماحول ہے اللہ تبارک مسئلہ السلام اس پر عمل کرنے کے توفیق اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیں تعلیم کا وقت ساڑھے نو